في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز مجسومی اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں فرمایا اللہ کا ارشاد ہے افحسب تم انما خلق نہ تم ابسا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا جو چیز بھی ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اللہ کی مصلیحت ہے اللہ نے کیڑوں کو مکوڑوں کو حشرات العرض کو جانوروں کو درندوں کو سمندر کی مچھلیوں کو فضاؤں کے پرندوں کو ایک چیز بھی ایک درخت کا پتا بھی اور ایک کلی اور ایک دانہ بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت ہے بندہ نہ سمجھے یہ الگ بات ہے اور ہر چیز کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کی ہے سورج ہے اس کی اپنی تاثیر ہے چاند ہے اس کی چاندنی کی تاثیر ہے مرد ہیں اس کے اثرات الگ ہیں خواتین ہیں عورتیں ہیں ان کی عادتیں خصلتیں ان کا مزاج اور ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسانوں کو خیر پر چلنے کا حکم دیا امر بالمعروف کا حکم دیا اور شر سے بچنے اور منکرات کو روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہر خیر اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے ہر شر اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے انسان جانے نہ جانے پہچانے نہ پہچانے خیر اپنا کام کر دیتا ہے اور شر اپنا کام کر دیتا ہے مرچ کی تاثیر منہ جلانا ہے چھوٹا بچہ اٹھا کر اس میں منہ میں ڈالتا ہے وہ جانے نہ جانے کہ اس کی تاثیر کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مرچ اپنا کام کر دیتی آگ کی تاثیر جلانا ہے بچے کو معلوم نہیں وہ ہیرے جواہر موتی کو بھی چمکنے والا سمجھتا ہے آگ کو بھی سمجھ چمکنے والا سمجھتا ہے اور جب آگ کے قریب جاتا ہے تو آگ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو معلوم نہیں ہے میری تاثیر آگ اپنا کام کرتی ہے ہم جانے نہ جانے کہ اللہ کا نام لینے میں کیا مزہ ہے اس کی تاثیر کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے آخا پر درود بھیجنے پر ہمیں کیا ملتا ہے جانے نہ جانے صدقہ خیرات نیکیوں کے کرنے پر لیکن ضرور اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک نتیجہ ہوتا ہے فمیا عمل مس خالہ ضرورت خیرا ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور وہ اس کو پائے گا ومن يعمل مثقال ذرہ شر يرى اور ذرہ برابر برائی کرے گا شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا کچھ چیزیں محسوس طور پر نظر آتی ہیں ہم سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں مشرکوں کی کافروں کی ان کا اپنا ایک تہوار تھا ہولی کا انہوں نے ہولی کا رنگ ہمارے کپڑے پر ڈال دیا اب لال ڈالا تو لال نظر آ رہا ہے کالا ڈالا تو کالا نظر آ رہا ہے پیلا ڈالا تو پیلا نظر آ رہا ہے یہ آنکھ سے تبدیلی نظر آ رہی ہے زبان سے میٹھے کا کڑوے کا تیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے کان سے اچھے بول اور برے بول کی تاثیر سمجھ میں آتی ہے ایک آدمی سامنے والے کو کہتا ہے میرے بھیا میرے دادا میرے پیارے تو رز گلے الفاظ ہیں یہ چھوڑ کر اگر ماں کی گالی کے ساتھ ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ اگر اس کو یاد کرتا ہے وہ گدھے کے بچے او کتے او خنزیر کی اولاد اس کو محسوس کرتا ہے تو جیسے ہم کچھ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں خیر اور شر نیکیوں اور بدی کے اثرات یہ اہل اللہ اللہ والے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ بیماری بخار ہے یہ تو جانتے ہیں لیکن یہ ٹائپاڈ ہے ملیریا ہے چکن گنیا ہے یہ خشکی سے ہے تری سے یہ ڈاکٹر پہچانے گا انجینئر پہچانے گا یہ مکان میں پختگی ہے یہ مکان نقلی سیمنٹ سے بنا ہے اہل اللہ اہل معرفت یہ پہچانیں گے کہ گناہ کا اثر انسان پر کیا پڑتا ہے اور نیکیوں کا اثر انسان پر کیا پڑتا ہے وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں چہرے پر داڑھی رکھنے پر نور جو آتا ہے نماز پڑھنے پر تلاوت کرنے پر اللہ کا ذکر کرنے پر اہل اللہ کو دیکھنے سے کعبے کو دیکھنے سے نبی کے روزے کو دیکھنے سے چہرے میں جو نور آتا ہے اس نور کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا پہچاننے والے معرفت کے ڈاکٹر ہوں گے دین کے ڈاکٹر ہوں گے وہ کہیں گے یہ اہل اللہ ہیں ان کے چہرے پر جنت کی تجلیاں اور جنت کے انوار و برکات پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے ہیں حضرت بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے بھی دیکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کالے کلوٹے بد شکل بدسورت غلام غریب پردیس دنیا کے اعتبار سے اہل عرب کے اندر جتنے عیب ہو سکتے تھے ایک عیب دار آدمی میں عربی ہونا ایک کمال وہ عربی نہیں تھے حبشہ کے رہنے والے اجمی تھے مالدار ہونا کمال وہ غریب تھے خوبصورت ہونا کمال وہ بد شکل تھے مالک ہونا کمال وہ غلام تھے دنیا کے اعتبار سے شیڈول کاسٹ نچلے طبقے کے اور نچلے درجے کے جو جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ تمام چیزیں حضرت سیدنا بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی لیکن دیکھنے والوں نے دیکھ لیا پہچان لیا کہ یہ بلال وہ نہیں جو ابو جہل دیکھ رہا ہے یہ بلال وہ نہیں جسے ادبا اور شیوا دیکھ رہا ہے حضرت صدیق اکبر نے ایک عورت کی غلامی میں تھے آزاد کرایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں حضر میں معذم بنے اور اللہ نے اتنا اونچا مقام کیا اتنا اونچا مقام کیا کہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اونٹ پر بیٹھ کر میں جا رہا تھا اور میرے اونٹ کی نکیل اور رسی کو پکڑ کر حضرت بلال مجھ سے آگے جا رہے تھے اس کو پہچاننے والے نے پہچانا ہر کوئی نہیں پہچان سکتا ان چہروں کو دیکھ کر اہل اللہ پہچانتے ہیں ان میں جنتی چہرہ کون سا ہے جہنمی چہرہ کون سا ہے بات کرتے ہیں پتا لگتا ہے جھوٹ بولتے ہیں ان کی ناک کو بدبو آتی ہے اور دین کی باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوشبو سنگاتا ہے ان کو کسی قسم کھانے کی کسی دلیل کی اور کسی گواہ کی پیش کرنے کی ضرورت نہیں آدمی بات کرے بات کے اندر پہچان لیتے ہیں خوشبو سے اور بدبو سے کہ یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جنت کی بات کر رہا ہے یا جہنم کی بات کر رہا ہے یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے اثر ضرور ہے ایک چھوٹا کاٹا پیر میں چپتا ہے اس کا اثر ہے ایک شہد کا قطرہ ہماری زبان پر لگتا ہے اس کا اثر ہے ایک چھوٹی کلی کو ہم ناک میں سنتے ہیں اس کا اثر ہے اللہ کا نام لیں سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں اللہ اکبر کہیں اللہ کے حضور سجدے میں جائیں کلام پاک پڑھیں علی مین توحا حامین یاسین کیا یہ بیکار ہوگا اللہ نے مچھر کو بیکار نہیں پیدا کیا مکھی کو بیکار پیدا نہیں کیا پاخانے میں جو جراثیم اور کیڑے ہیں ان کا اپنا کام ہے سام کا اپنا کام ہے اجدے کا اپنا کام ہے بچھو کا اپنا کام ہے تو یہ اللہ کا نام یہ نبی پر درود یہ نماز یہ روزہ کیا ان کے اندر تاثیر نہیں ہے اور گناہ کرنے سے کیا انسان پر اس کے برے اثرات نہیں آئیں گے ہم اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس کے ڈاکٹر نہیں ہیں اہل معرفت نہیں ہیں ہم کسی چمکیلے گھر کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ صاحب یہ گھر بہت اچھا ہے لیکن انجینئر کہے گا اچھا ہے پایا کمزور ہے نقلی سیمنٹ ملی ہوئی ہے ہم کسی داڑھی کو دیکھ کر کسی جبے کو دیکھ کر کسی امامے کو دیکھ کر اور کسی کے لمبے سجدے کو دیکھ کر ہم کہیں گے یہ جنتی لیکن اہل اللہ اہل معرفت کہیں گے نہ ایک نمبر کا مکار ریاکار جھوٹا اور ایک نمبر کا جہنم کا کتا ہے کتا وہ پہچان لیں گے وہ عمل سے دھوکے میں نہیں آئیں گے اللہ نے ان کو اتقو فراست المو بن بنور اللہ آخا نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے دیے ہوئے چشمے کو فراست کے چشمے کو جو لگائے گا وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا آخا نے فرمایا مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں اور مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں اس لیے کہ فراست ایمانی کا چشمہ اس کے پاس ہوتا ہے ہم اس لیے نہیں پہچانتے ہم جس گوڑی چمڑی کی لڑکی کو دیکھیں گے فدا ہو جائیں گے اہل اللہ دیکھیں گے اس میں زنا ہوگا بدکاری ہوگی اور اس کے اندر تیر چبے ہوئے ہوں گے زنا کی نگاہوں کے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک اہل معرفت کا قول ہے بھائی غسل جو ٹوٹتا ہے نا وہ میاں بیوی کے ملاقات سے ٹوٹتا ہے احتلام سے ٹوٹتا ہے یا عورت کے حیض و نفاس آئے تو ٹوٹتا ہے لیکن کہا کہ جو عورت بے پردہ جاتی ہے باہر اور آ کر گھر میں نماز پڑھتی ہے چاہیے کہ وہ غسل جنابت کرے پھر نماز پڑھے یعنی اپنے شوہر سے ملاقات کے بعد جیسے وہ غسل کرتی ہے ایسا وہ غسل کرے پھر نماز پڑھے اور کریں جو عورتیں برقعے کا استعمال کرتی ہیں چہرے کو کھلی ہوئی رکھیں یا برقے کا استعمال کرتی ہے اور وہ برقعہ اتنا تنگ اور چست اور ٹائٹ ہے کہ جسم کے پورے جغرافیہ کو وہ بیان کر رہا ہے اب ایک مرد اس کو جو دیکھے گا آم سے زنا کے تیر کو نکالے گا اور اس کے جسم کے اندر پیوس کرے گا ایک مرد دو مرد تین مرد ہزاروں مرد بس میں سفر کر رہی ہے مارکیٹ کو جا رہی ہے شادی کی محفل میں ہے کمر کھلی ہوئی ہے پیٹ کھلی ہوئی ہے چولی ایسی پہنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کٹنگ ہے ہاتھ آستین کی بلوز پہنی ہوئی ہے یا کپڑا اتنا چست ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس کے جسم کا ناپ نظر آئے گا سارے مرد جو زنا کے تیروں سے اس کے جسم کو جلنی کریں گے فقہا نے کہا ارے معریفت نے کہ اب یہ عورت ناپاک ہو چکی ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا وہ آپ کو نظر نہیں آتا وہ دین کا ڈاکٹر اور دین کا انجینئر اور معرفت کا ڈاکٹر اور معرفت کا انجینئر وہ دیکھ کر پہچانے گا ہم تو ایک امریکہ کی کتیا اور برطانیہ کی رنڈی کو ہم کہیں گے واہ صاحب کتنی حسین ہے کتنی خوبصورت ہے لیکن اہل اللہ اہل معرفت کی اگر نگاہ پڑ جائے وہ دیکھ کر الٹیاں کریں گے غیر کریں گے اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ اس کی شرمگا اس کی پیشانی پر لگی ہوئی ہے وہاں سے پیٹ نکل رہا ہے وہاں سے لاوا نکل رہا ہے اور دنیا بھر کے زانیوں کے تیر اس کے جسم کے اوپر پیوس ہیں اور چبے ہوئے ہیں یہ فلم میں کام کرنے والی جو رنڈیاں جو ہیروئن کہلاتی ہیں اور یہ بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر جانے والی اور ملک حسن کا کتاب لینے والی یہ دنیا ہے الٹی دنیا یہاں بری اچھی چیز ہے اور اچھی بری چیز ہے یہ پگلوں کی دنیا ہے یہ کھیل کی دنیا ہے یہ لہو و لڑک کی دنیا ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے بنانے والے نے خود کہہ دیا فلا تغرنکم الحیات دنیا بلا یغرنکم باللہ غرور کہ ہم نے بنایا اسے دھوکے کا گھر دنیا جسے بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر پہلے نمبر پر ملک حسن کا اوارڈ دیتی ہے اہل معرفت اس کو جہنمی رنڈی کا اوارڈ دیتے ہیں اسے نظر آتا ہے ان کے چہرے کے اندر ان کے جسم کے اندر جہنم کا لہو ہے اور جہنم کا پیپ ہے اور جہنم کا غسلین ہے اور ان کے چہرے کے اوپر جہنم کی شرمگاٹ کی ہوئی ہے ان کے پاخانے کی جگہ پر یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کو حدیث میں آخا نے فرمایا عورت اگر کس کپڑے پہن کر نکلتی ہے یا برخا ایسا کہ جس میں پاخانے کی جگہ جسے دھوپڑ کہتے ہیں نظر آ رہی ہے اس دھوپڑ پر شیطان بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کو کہتا ہے آؤ میرے ساتھ زنا کرو آؤ میرے جسم کے ساتھ کھلواڑا کرو اور دنیا اس کو آواز دے رہی ہے اور دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے اور ایٹ کے اندر اشتہارات کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ میرے حسن کا راز ہے یہ صابن میں استعمال کرتی ہوں یہ شیمپو میں استعمال کرتی ہوں وہ بھی پگلی کتیا رنڈی اور اس کے نخالی کرنے والے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے یہ بھی پاگل کتے ہیں ہمارے لیے نمونہ مردوں میں صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں ہمارے لیے بلال حفصی ہیں ہمارے لیے ابو ذر ہیں ہمارے لیے عبد الرحمان ابن عوف ہیں ہمارے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں ہمارے لیے خواجہ اجمیری ہیں ہمارے لیے فرید الدین گن شکر ہیں وہ اہل اللہ تھے وہ اہل معرفت تھے اور اللہ کے محبوب بندے تھے وہ بھی نیک تھے اور ان کے ماننے والے بھی نیک ہیں یہ کرکٹ کے کھلاڑی یہ فلم میں کام کرنے والے پاگل کتوں نے ان کو کاٹ رکھا ہے یہ دنیا پاگلوں کی دنیا ہے بے وقوفوں کی دنیا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہر کوئی ان کا پرستار ہے ہر کوئی ان کو جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے کہاں قدر اہل حق کی ہے کہاں قدر مجاہدوں کی ہے کہاں قدر شہداء کی ہے کہاں قدر دین پر مرد میں مٹنے والوں کی ہے کہاں قدر رات میں اٹھ کر اس قوم کے لیے آخا کی امت کے لیے مسلوں کو تر کرنے والوں کی ہے کہاں قدر امت کے بے نمازیوں کی فکر کرنے والوں کی کہاں قدر امت کو حلال کے راستے پر چلانے والوں کی کہاں قدر امت کا درد اور امت کا غم سینے میں لے کر بس سے پہلے اس دنیا سے چلے جانے والوں کی جورو پر مرنے والوں کی قدر پاگلوں پر مرنے والوں کی قدر دنیا زلیل دنیا رکھنے والوں کی قدر کمر مٹکانے والوں کی قدر سینہ دکھانے والوں کی قدر اور زنا کرنے والوں کی قدر دوسروں کے بسترے گرم کرنے والوں کی قدر شراب کے اندر لت پت ہو کر نشے کے اندر حیوانوں سے بدتر کام کرنے والوں کی قدر ارے دنیا دیوانی بنی ہے تم دیوانے نہ بنو ہم دیوانے نہ بنے اکلا تو کرو احسان کرو ضرور ورلڈ کپ تو دیکھا ہوگا ضرور میاج دیکھی ہوگی ضرور زوروں کے غلام ہوں گے دولت کے رسیا ہوں گے دکان کے کتے ہوں گے مال کے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میں ایک کر لینے سے کیا ہوگا ساری دنیا جورو کی غلام میں اگر جورو کی غلامی سے بچ جاؤں تو ہوگا کیا ساری دنیا دولت کی پرستار ایک میں کر لوں ساری دنیا کرکٹ دیکھ رہی ہے ایک ملا کے ایک مولوی کے کہنے سے میں بچ جانے سے کیا یہ دنیا سے یہ نشہ ختم ہو جائے گا ہمیں کہے کو ساری دنیا کی فکر اللہ تعالی جنت میں ہمیں بھیجے گا تنہا بھیجے گا نہ بیوی کی لاج نہ ماں کی لاج نہ باپ کی لاج اگر ساری دنیا جہنم میں جائے گی آپ جہنم میں جائیں گے ساری دنیا جہنم کا لہو اور پی پیے گی آپ پیے گے دلی کے ایک بادشاہ نے ایک ہاؤس بنایا اس وقت دودھ کی کمی تھی دلی کے علاقے میں اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو رات کی عشاء کی بات سے لے کر تحجد کے وقت تک ہر آدمی اپنے گھر سے ایک پیالہ دودھ اس کھڈے کے اندر ڈال دے اس ہاؤس کے اندر ڈال دے تاکہ اس سے غریبوں کی مدد کی جا سکے اور ضرورت مند بیماروں اور بچوں تک دودھ پہنچایا جا سکے ایک گھر والا اٹھا اور اس نے کہا نو سو ننانوے گھر اگر دودھ کی پیالی ڈال رہے ہیں میں ایک پانی کی پیالی ڈالوں گا کیا فرق پڑے گا تو اس نے ڈالا پھر دوسرا اٹھا اس نے کہا نو سو ننانوے گھر دودھ کی پیالیاں ڈال رہی ہیں میں ایک پانی کا پیالہ ڈالوں گا بادشاہ فجر کی نماز کے بعد جب ہاؤس کا معائنہ کیا ایک کترا دودھ نہیں تھا صرف پانی ہی پانی تھا کیوں ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا میں کرکٹ دیکھ لوں تو کیا ہوگا میں جورو کے غلامی سے بچ جاؤں گا تو کیا ہوگا میں دنیا کے کتے ہونے سے بچ جاؤں گا تو کیا ہوگا ارے تو بل جا ایک گھر والا اگر دودھ کی پیالی ڈالا ہوتا تو نو سو ننانوے گلاس پانی میں کم سے کم دودھ کا رنگ تو آیا ہوتا دودھ کا ذائقہ تو آیا ہوتا تو مجاہد بنا ہوتا تو شہادت کی تمنا کیا ہوتا تو بیوی کی محبت اور غلامی کے توق کو نکالا ہوتا مانو محبت مانو دنیا کی محبت کے توق کو گلے سے تیرا اثر تو اس دنیا میں دکھائی دیتا ایک بلال چمک رہا ہے جنت میں ایک بلال چمک رہا ہے مکے میں ایک بلال چمک رہا ہے مدینے میں ایک ابو ذر اللہ کا سلام آتا ہے بیسوں اور صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں نے گزشتہ مرتبہ سہون حضرت ابو دردا کہہ دیا حضرت ابو دردا نہیں ہے حضرت ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ جب امین آئے ایک ایک صحابی چمکنے والا کوئی قرآن کی نسبت سے کوئی تلاوت کی نسبت سے کوئی ذکر کی نسبت سے کوئی درود کی نسبت سے یہاں ہر کوئی ظلمت کی تاریخی کے اندر گم ہوا کوئی جورو کی غلامی میں مڈل ورلڈ کپ لے رہا ہے کوئی داڑھی مڈانے میں لے رہا ہے کوئی ہگڑے پنے میں لے رہا ہے کوئی سیاسی کتوں کی چاپلوسی میں لے رہا ہے ہمیں بتاؤ مائی کلال جو قرآن کی محبت کے اندر ولڈ کپ لینے والا ہو ہمیں بتاؤ علماء کی خدمت کے اندر ولڈ کپ لینے والا ہو ہمیں بتاؤ جو باطل کو للکار کر ولڈ کپ لینے والا ہو وہ غیر قوم کافر صحیح انا ہزارے جنتر منتر کے اندر بیٹھ کر پارلیمنٹ کی چولوں کو اس نے ہلا دیا اور لوک پال بل جو رشوت کے خلاف ہے جو سیاسی کتے رشوتوں پر رشوتیں لے رہے ہیں اور یہ بل اگر پاس ہو جائے گا تو پھر ان سیاسی کتوں کو جینا آسان نہیں ہوگا ایک ہندو ایک مشرق آج باطل کو جب للکارتا ہے پارلیمنٹ کی چولہے اور پارلیمنٹ کی بنیادیں دہل رہی ہیں اس قوم کا بچہ معاذ بن جائے اس قوم کی عورت سفیہ بن جائے اس قوم کا نوجوان سلطان صلاح الدین ایوب تو چھوڑ دے دنیا کی فکر تو چھوڑ دے سب غلام میں بھی غلام سب پیشاب پی رہے ہیں میں بھی پی لوں گا سب بھوکھا رہے تو ایک تو بن جا تو چمکے گا بلال مکے میں چمکا سفر میں چمکا حجر میں چمکا مسجد نبوی میں چمکا جہاں تھا وہ چمکا اور جنت میں گیا تو چمکنے لگا آخا تھے اور نکیل پکڑ کر آخا سے آگے جا رہا ہے بلال چھوڑ دے ساری دنیا کر رہی بھائی میرے کر چھوڑنے سے کیا ہوگا میں نے ایک بات پچھلی مرتبہ کہی تھی جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جب میچ ہوتی ہے تو مسلمان کو کس کی طرفداری کرنی چاہیے میرے خیال میں ایک ناقص خیال بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ فراست والی ہوتی ہے اسی لیے کبھی کوئی آدمی اپنے رائے پر اپنی خیال پر اپنی کہی ہوئی باتوں پر ضد نہ کرے ہر مرتبہ کہہ کر وہ سوچے حق آئے گا میں قبول کر لوں گا الحکمت الزالت المومن حکمت مومن کا گمشدہ شدہ ہیرا ہے جہاں وہ پائے اس کو پالے جماعت والا جماعت کو آخری نہ سمجھے دیوبند والا دیوبند کو آخری نہ سمجھے پیر ذوالفقار سے جو مرید ہے حضرت کو آخری نہ سمجھے حنفی جو ہے حنفیت کو آخری نہ سمجھے یہ شریعت کا مسئلہ ہے صرف آخری جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے آخری جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور آخا کی حدیث ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز آخری نہیں جو انسانوں کی بنائی ہی ہے حنفیت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے شافیت امام شافی کا یہ آخری نہیں عمل کرتے ہوئے اس بات کا احتمال ہے کہ حق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ضد نہ کرے ہندوستان پاکستان کا ماری کا اب یقیناً دنیا والوں نے اسے اسلام اور کفر کی جنگ بنا دی تھی اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے جنگ بنا دی ہے تو جسے اسلام کا نام دیا ہے مسلمانوں کو اس کی طرفداری کرنی چاہیے میں یہ بھی کہا تھا لیکن اللہ اکبر ان شہیدوں کی نگاہ ان اللہ والوں کی نگاہ ان صاحب بصیرت اور صاحب ایمان لوگوں کی نگاہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب شہید رحمت اللہ علیہ جو بڑے ہمارے اکابرین میں ہیں اور جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل خیر زندگی میں تو اور کب آئیں گے اور میچز آئیں گے ابھی ایک میچ کی وبا بدبو عالم سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آئی پی ایل میچ شروع ہو رہی ہے اب یہ نہ کہنا کہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی ہماری جو ہے تحقیق وہاں تک نہیں گئی تھی اب جب معلوم ہو گیا اللہ اکبر ان سے یہ پوچھا گیا حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا یوسف شہید لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ سے میچ کے لیے دعا کرنا جب لوگوں نے اسے اسلام اور کفر کا نام دے دیا یہ ٹیم کو اسلام کا نام دیا اور بی ٹیم کو کفر کا نام دیا تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کر بھی رہے اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی میری بھی تمنا یہ تھی کہ اسلام جیتے آپ کی بھی تمنا تھی بلکہ ایشیا کے بعض مدارس کے اندر حیرت کریں گے آپ کہ بیانر لگائے گئے اور قرآن خانی کر کر اس کے حق میں دعا کی گئی جو آپ چاہتے تھے میں چاہ رہا ہوں اور آنند کا مسلمان چاہتا تھا غلطی مجھ سے بھی ہوئی غلطی آپ سے بھی ہوئی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جنہوں نے یہ گنا کیا ہے انہوں نے بھی غلطی کی ہے معافی مانگتے ہیں مولا کہ ہمیں علم نہیں تھا ہم نے اسلام کی حمایت میں اور کفر کو پس کرنے کے لیے اور کافروں کے حوصلے پس کرنے کے لیے اگر دعا بھی نکل گئی تو اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے مفاد کے لیے مسلمانوں کے مفاد کے لیے کفر اور اسلام کی جنگ میں اسلام کے جھنڈے کو پتہ دلانے کے لیے مولانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ دو مسئلے پوچھے گئے یہ ٹیم اور بی ٹیم کا مسئلہ کہ یہ ٹیم فلاں ہے اسلامی اور بی ٹیم ہے کافروں کی اور عزت شوکت سر بلندی یہ مسلمانوں کی ٹیم کے جیتنے میں ہے کیا اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیا اس کی عزت کی جا سکتی ہے اللہ ان کے خبروں پر رحمت نازل فرمائیں یہ نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہوتی ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی بڑوں کی مانو بڑوں کی عزت کرو یہ ٹی وی تمہیں اسلام اور ایمان کا سبق نہیں دے گا یہ لٹریچر اور یہ دنیا کے جوکر اور یہ دنیا کے دنیا دار مقرر اور مبلک دائی وائز نہ سے تمہیں دین نہیں دیں گے یا اللہ کی نگاہیں کیا تھی یہ دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس دین کو اسلام کا نشان کس نے بنایا جس کے دیکھنے سے نماز فوت ہوتی ہے جو لہو کام ہے بیکار کام ہے لکڑی کا ٹکڑا لے کر لکڑی کا بلہ لے کر ایک دیوانہ کتا دوسرے وکٹ تک جاتا ہے دوسرا دیوانہ کتا اس وکٹ سے اس وکٹ تک آتا ہے اور ایک بولر پوری دنیا کے سامنے تھوک لگا کر پیشاب اسے بنایا کس نے اسلام کی عزت قرآن میں یہ بات ہے حدیث میں یہ بات ہے اسے بنایا کس نے کہ جس کھیل سے مومن کی فراست کمزور ہوتی ہو جس کھیل سے کلام پاک کی آیت کے خلاف عمل ہوتا ہو وہ لبی رحم انل لغ موری موریزون کے مومن وہ ہے جو لگو کام سے بچنے والا ہوتا ہے کلام پاک کا ٹھہر پارا خد اطلاح البی رحم کی سلاطی ہنداشیون وہ لبی الحم ان لقوی موری زون کامیاب ہو گیا وہ مومن جو نماز کے اندر خشو کرنے والا کامیاب ہو گیا وہ مومن جو بیکار کے کاموں سے بچنے والا اس سے قوم کو کیا فائدہ ملٹری کو کیا فائدہ فوج کو کیا فائدہ ملت کو کیا فائدہ ڈاکٹروں کو کیا فائدہ انجینئروں کو کیا فائدہ ایجوکیشن کی لائن سے کیا فائدہ میڈیکل کی لائن سے کیا فائدہ مالیات کی لائن سے کیا فائدہ و لبی انل ان موری زون کتوں تم نے عزت اور ذلت کا معیار بنایا ہے قرآن اور حدیث نے نہیں بنایا جب تم نے بنایا تو پھر تم ہی خود دعا کرتے ہو مولانا یوسف صاحب نے اور مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ لکھا حرام ہے مسلمان کا دیکھنا مسلمان کا ملوث ہونا اور مسلمان کا دعا کرنا بھی حرام ہے ارے مسلمان کی شان پھر لکھی آگے مسلمان کی عزت کیا ہے ارے بھائی کیا ہوا آپ نے چاہا کہ انڈیا نے ورلڈ کپ لے یا فلا ملک لے آپ کی اما بیمار ہے تو کیپٹن صاحب کو کہیے گا آپ کے نام کی دھن گایا کرتے تھے آپ کے نام کا جھنڈا بلند کیا کرتے تھے آپ کے نام کا سٹا کھیلا آپ کے نام سے بیوی کو گمایا پراپرٹی کو گمایا آج میری اما ایڑیاں رگڑ رہی ہے دو سو روپے انجیکشن کی ضرورت ہے بھیج دے گا کوئی کتا کوئی کام آنے والے کیا فائدہ ہے دو دیوانے کتے بھاگ رہے ہیں پوری دنیا جس وقت چل رہا تھا کلکتہ کے اندر پروگرام کے اندر میں مصروف تھا اس دن ہفتے کو پروگرام تھا اس ولڈ کپ کی وجہ سے اور مقامی پوجا تھی پروگرام کو اتوار کے لیے ملتوی کرنا پڑا اب ایسا وقت آئے گا کہ نمازوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا ان مسلمانوں کے دیوانہ پن کی وجہ سے کہ زہر کو ذرا آخری کر کے پڑیں گے ابھی میچ کے اوور کچھ باقی ہیں یہ دیوانہ پن کہاں تک لے جائے گا ان دونوں علماء نے ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے کامنٹری سننا ملوث ہونا اس سے قوم کا فائدہ نہیں ہے ملت کا فائدہ نہیں ہے ملک کا فائدہ نہیں ہے وہ لبیلا ہوں لبی موری زون قرآن نے کہا کہ مومن وہ ہے جو لگو کام سے اراض کرنے والا کیا ہے کیا ملا آپ کو کسی کی سنچوری سے کیا ملا آپ کو سوائے اس کے میں تو نہیں جانتا کرکٹ کے جو مبصرین ہیں اور ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین مسلمان تھے جس میں سے ایک مسلمان اتنا لائق تھا کہ اس ملک کو ورلڈ کپ دلانے کے اندر اس نے وکٹیں لے کر نمایاں کردار اپنایا بتائیے ایک ایک کافی کو اٹھایا جا رہا ہے سونے میں تولا جا رہا ہے نوٹوں میں تولا جا رہا ہے اور کروڑوں کی برسات کی جا رہی ہے اور جس نے نیا پار کرائی جو ملک کی عزت کو باقی رکھا اور جس نے کب دلایا کہاں ہیں اس کے تذکرے کیوں ایسا کھیل جس میں مسلمانوں کی تزلیل کی جاتی ہے بیکار کی چیزیں ہیں کوئی اس کے اندر عزت نہیں اور مولانا رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسلمان کا کھیل تو وہ ہے جس کو اللہ نے کلام پاک کے اندر لکھا وہ عید الحم میرے خیر تر ہی اتو اللہ کہ اے مسلمان تو کھلاڑی ہے اس میدان کا میدان جہاد کا تو مجاہد ہے تو اپنے لیے ہتھیار کو جمع کر تو ایسا اپنے اندر روپ پیدا کر تو ریبو نبی یادو اللہ وادو وکم کہ تیری وکٹ وہ ہے کہ جب ایک ایک جو ہے امریکہ کا فرون مرے گا تیری وکٹ وہ ہے جو کلام پاک کو جلانے والا خاکستر ہو جائے گا تیری وکٹ وہ ہے کہ جو نبی کے کارٹون بنانے والا جسم کے پرت سے اس کے اڑ جائیں گے تیری وکٹ وہ ہے جو نامو سے رسالت پر ڈاکے ڈالنے والوں کے پرت سے اڑ جائیں گے اور تیری سنچری وہ ہے کہ تو نے کفر کے ملکوں کے اندر اور کفر کے شرک کے الحاق کے علاقوں کے اندر تو نے توحید کا پرچم اور نامو سے رسالت کے پرچم کو تو نے لہرایا تیری سنچری یہ ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تر ہی مونا بھی ادو اللہ وادو حکم کہ اللہ کے دشمن اور تیرے دشمن تجھے دیکھ کر وہ مروب ہو جائے اور جب وہ روب زدہ ہوں گے خوف زدہ ہوں گے تیری سنچری بن گئی اور جتنے لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کی اتنی وکٹیں گر گئی یہ کس نے بتایا عزت کا کھیل اللہ مجھے بھی معاف کرے اللہ جنہوں نے سمجھا کیا ان کو بھی معاف کرے ہماری عقل ہمارا دماغ وہاں تک نہیں گیا تھا مسلمان ورلڈ کپ تو یہ ہے تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے ورلڈ کپ تو یہ ہے کہ تو جورو کی غلامی کو چھوڑ دے جس دن تو جورو کی غلامی سے آزاد ہوا جس دن تو دنیا کی غلامی سے آزاد ہوا جس دن تو اللہ کا محبوب بن گیا جس دن تو نبی کا پسندیدہ بن گیا اور جس دن دین کا دائی مجاہد غازی بن گیا اور جس دن ترہبو نبی ادو اللہ وادو کہ تیرے صورت اور تیرے وجود سے کفر کے ایمانوں کے اندر زلزلہ بپا ہو جائے تو ورلڈ کپ کا مستحق ہے آ ہم تجھے ورلڈ کپ دیں گے قرآن کے ہاتھوں حدیث کے ہاتھوں اللہ اور نبی کے ہاتھوں بن جا مجاہد بن جا غازی اور جامع شہادت کا طلبگار اور بن جا ترہبو نبی ادو اللہ دوں کہ تیرے وجود سے دنیا ہی کفر کانپے ایک ملا آنکھ نہیں پیر نہیں عمر رسیدہ پورا مولوی نہیں اس سے کفر نہیں کام رہا ہے وقت کا فرون آج نہیں کہہ رہا ہے کہ ملا عمر آجا ہم کمپرومائز کر لیں گے مصالحت کر لیں گے یہ قرآن شریف کا یہ چوہے بلی اور بزدل چوہوں والی حرکت کلام پاک کا جلانا جو اس ہفتے جلایا گیا امریکہ کے پادری نے اسے کیا معلوم نہیں ہے کلام پاک کے لاکھوں کروڑوں نسخے دنیا میں موجود ہیں کلام پاک کے لاکھوں نسخے روزانہ چھپ رہے ہیں تاتاریوں نے اسلامک میٹیریل کو کتب خانوں کو دریائے نیل میں ڈال کر اس کے پانی کو کالا کر دیا تھا لیکن کیا قرآن مٹ گیا اللہ کا نام مٹ گیا اس چوہے پادری بزدل پادری امریکہ کے اس ملون پادری کو پتا ہے ایک قرآن کے جلانے سے اللہ کا قرآن مٹ نہیں جائے گا ایک سات سال کا بچہ اٹھے گا اور اس پادری کے منہ پر پیشاب کر کر کہے گا اے کتے تج جیسے ہزاروں پادری اور چوہے بزدل پیدا ہو جائے ہم سات سال کے بچے ایک بیٹھک کے اندر کلام پاک کے تیسوں پارے سنا دیں گے تجھے ایک امت کی بیٹی اٹھ جائے گی پادری کے منہ پر تھوکے گی اور کہے گی تو یہ نہیں ایسے ہزاروں بزدل چوہوں کو پیدا کر لے ہم جیسی ننی منی بچیاں کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے ایک جو ہے بیٹھک کے اندر ہم سنا دیں گے پادری کو معلوم ہے لیکن اس کی یہ زلیل حرکت ہمارے لیے خوشخبری ہے ہمارے لیے سر بلندی ہے ہمارے لیے تر ہبو نہ بھی ادو اللہ ہی وادو حکم کی دلیل ہے کہ عراق کے اندر شکست ہو گئی افغانستان کے اندر الٹے قدم جانے پر مجبور ہو گیا فلسطین کے اندر لوگوں کی گالیاں ملی لیبیا کے اندر ذلت اور رسوائی ملی اس نے کہا تھا کہ عراق اور افغانستان کے اندر چار مہینے کے اندر میں فتح پالوں گا <coughs> میں ان پر معاشی پابندی ڈال کر ان کا نمک چاول غذا دوا بند کر کر ان کو پانی بند کر کر ان کی گیس اور ان کی بجلی سپلے اور ان کے موبائل کا نیٹ ورک جام کر کر چار مہینے بھی بڑی مدت ہے لیکن جب اس کے ذلت کے قدم اٹھنے لگے تابوتوں کے اندر ان کے لاشیں جانے لگے اور بیساکیاں کے بنانے والے اور ان کے کارخانے آڈر پورا نہیں کر پائے معذور کتے وہاں سے نکلنے لگے تو جب ہر طرف سے شکست ہوئی تو آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کھسیانی بلی کہتے ہیں بزدل بلی کو بلی جب لڑتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ میں اپنے مقابل پر فتح نہیں پا سکوں گی اور قابو نہیں پا سکوں گی تو بلی اپنے مقابل کو ڈرانے کے لیے کھمبے کو نوچتی ہے تو اسی طریقے سے جب انہوں نے پورے دنیا کے اندر شکست کا سامنا دیکھا ذلت دیکھی رسوائی دیکھی کشمیر میں ہار گئے فلسطین میں ہار گئے افغانستان میں ہار گئے خود برطانیہ اور خود امریکہ کے جو سنجیدہ قسم کے عیسائی یہود ہیں وہ بھی ان کو پیشاب میں ڈوب مرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ کھانی بلی کیا کرتی ہے کھما نوچتی ہے جو ہے اس پادری کو معلوم ہے منون کو کہ قرآن کے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہو جاتا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ظالم شوہر جب بیوی کے مارتا ہے گالیاں دیتا ہے پھینکتا ہے تو بیوی کچھ نہیں کہتی کونے میں بیٹھے رہتی ہے اور جب شوہر چلا جاتا ہے وہ کڑوڑے پھوڑ کر کہتی ہے خدا تجھے چٹنی کر دے وہ کچھ نہیں کر سکتی مرد کے سامنے وہ ایک زبان چلائے گی دس زبان یہ چلائے گا ایک تھپڑ مارے گی سو ڈنڈے وہ مارے گا وہ مرد ہے مرد اب چلا جاتا ہے وہ جو ہے انگلیاں پھوڑ کر کہتی ہے اللہ تجھے غارت کرے اللہ تجھے چٹنی کر دے کیا ہوگا جب تجھے عالم کے اندر رسمائی ملی عالم کے اندر تجھے شکش ملی ہجڑا پادری بزدل چوہا کہیں کا قرآن کو لوچنے سے کیا ہوگا ہوگا یہ کہ یہ آگ بھڑکے گی نوجوانوں کے دلوں میں یہ آگ بھڑکے گی مجاہدوں کے دلوں میں یہ آگ بھڑکے گی قرآن کے محافظوں کے دلوں میں یہ آگ بھڑکے گی اسلام کے سپاہیوں کے دلوں میں جب اس نے دیکھا کہ مجاہدوں کی الغار کے سامنے جب اس نے دیکھا شہداء کی ہمتوں کے سامنے جب اس نے دیکھا ناموس رسالت اور اسلام پر مر مٹنے والے سپاہیوں کی جرت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تو کھسیانی بلی کیا کرتی ہے کھما نوچتی ہے اور عورت کیا کرتی ہے مرد کے جانے کے بعد کڑوڑے پھوڑتی ہے تو بس ایک چرچ کے اندر بیٹھ کر کلاب پاک کے دو اور آپ جلا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اب ہماری شکست یقینی ہے اللہ کی قسم اس آگ میں جو جلائی ہے یہ آگ مجاہدوں کے جل میں دلوں میں بھڑک اٹھی ہے یہ آنکھ کلام پاک کے محافظوں کے دلوں میں بڑا پٹی ہے اب امریکہ اپنی موت آپ پر جائے گا کالے گوروں کی وہاں پر لڑائی ہو جائے گی امیروں غریبوں کی لڑائی ہو جائے گی حاکم محکوم کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا یقون دین و کڈلہ اس کلام پاک کے جلانے میں اس روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ اسلام کا اسلام کی پتہ یقینی ہے مسلمانوں کی کامیابی یقینی ہے ہر آدمی اپنے آپ میں یہ سوچے کہ میں مجاہد بن جاؤں میں جامع شہادت نصیب کرنے والا بن جاؤں یہ جذبہ جہاد یہ اسلام پر مر مٹنے کی قوت یہ کلام پاک ایک ایک صحابی ایک ایک عمل کے لیے مشہور ایک ایک صحابی حضرت بلال کا ایک عمل ہے صدیق کا ایک عمل ہے فاروق کا ایک عمل ہے ابن ولید کا ایک عمل ہے ابو ذر غفاری ایک ایک شان لیے ہوئے پورے دنیا کی بات نہیں پورے ہندوستان کی نہیں پورے کرناٹک کی نہیں پورے بنگلور کی نہیں تیرے محلے کے اندر کون کس چیز کے لیے مشہور ہے وہ تجارت کے لیے وہ اسکراب کے لیے وہ زمین کے بیپار کے لیے وہ جوڑوں کی غلامی کے لیے وہ اولاد کو حگیز دینے کے لیے وہ بلڈنگوں کی تعمیر کے لیے کون ہے جو قرآن کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے مشہور ہے کون ہے جو اسلام کی حفاظت پر مر مٹنے کے لیے مشہور ہے کون یہ کپ لینا چاہتا ہے ورلڈ کپ ماس کا معاوض کا نائب بننا چاہتا ہے اور بنے اور ورلڈ کپ لے کر جائیں کون ہے خالد ابن ولید کا نائب بنے اور یہ کب لے کر جائے یہ کب زندہ کب ہے یہ کب یہاں بھی چمکے گا خبر میں بھی چمکے گا قیامت میں بھی چمکے گا جب زخمی چہرے کے ساتھ آپ جائیں گے آخا آپ کو سینے سے لگا لیں گے کہ میں محمد عہد کے اندر زخمی ہوا تھا میرا امتی یہ کیا خون ٹپک رہا ہے آخا اس چہرے کو بوسا دیں گے جس چہرے پر فیرن لولی لگی ہوئی ہو جو چہرے کے اندر کریم لوشن لگا ہوا ہو میرے آخا تھوک کر نہیں دیکھیں گے زخمی چہرے ایمان پر مرنے مٹنے والوں کے اسلام پر مرنے مٹنے والوں کے یہ چہرے میرے آقا کو پسندیدہ ہیں یہ چہرے دنیا میں چمکیں گے آخرت میں چمکیں گے اللہ فرمائیں گے اخرا ورتقی ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا دنیا دنیا میں چمک رہا تھا قرآن پڑھ کر یہاں ایک ایک آیت پڑھنا ایک ایک کپ لے جانا ایک ایک آیت پڑھنا ایک ایک کپ لے جانا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس نے کلام پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا جو ماں باپ نے اپنی اولاد کے سینے میں کلام پاک کو داخل کرا دیا اس کو حافظ بنا دیا اللہ اسے میدان محشر کے اندر وہ تاج اور وہ کپ اس کے سر پر پہنائیں گے جس سے زمین و آسمان روشن ہو جائیں گے اور جس سے چاند سورج بے نور ہو جائیں گے آ اس کپ کی طرف آ یہ دنیا کے کتوں اور دیوانوں کے کھیل جس کو ہمارے فکہ نے ہمارے بڑوں نے کہا کہ دعا کرنا بھی حرام ہے دیکھنا بھی حرام ہے کامنٹری سننا بھی بحث و مباحثہ کرنا بھی حرام ہے حرام کی طرف کیوں پڑتا ہے تولا کر لے پردہ ون وے ہے ٹو وے ہے یعنی صرف مرد عورت کو دیکھنا حرام ہے یا عورت کا بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے اب جانتے ہیں کہ پردہ ٹو وے ہے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اور آگے فرمایا وہ کلیل پہلی آیت میں کہا مومنوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو پردہ کرو عورتوں سے اور دوسری آیت میں کہا مومن عورتوں تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو پردہ ٹوے ہے اور مشہور روایت آپ جانتے ہیں دو ازواج متحرات ہماری مائیں تشریف تھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صاحبی تشریف لائے اب ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پردہ ونڈو ہے یعنی مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے اب یہ تو دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ نابینا ہے اندھے ہیں تو اس لیے ڈٹ کر بیٹھی رہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور یہ دونوں بیٹھی ہے فرمایا کہ تشریف لے جائیے کہا کہ آخا یہ تو اندھے ہیں آخا نے جواب دیا اصا امیا والی انتما کیا تم دونوں اندھی ہو کیا مطلب پردہ تو یہ ہے عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے اور یہ ٹی وی لگا کر میاچ کے اندر تندوکر کو دکھا رہے ہو یہ تحجد گزار عورت کو کپیل دیو کو دکھا رہے ہو یہ فلاں کو سنگھ کو دکھا رہے ہو یہ بھیڑ چمار کو دکھا رہے ہو مسلمان ہو مسلمان ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو تمہاری عورت کا تقبہ کہا گیا تیرا تقبہ کہا گیا مرد عورت ایک سوفے پر بیٹھ کر میاچ دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے وہ اس کو دیکھنا جائز ہے عورت کو دکھا رہے کہاں گیا اس کا پردہ جب باہر نکلتی تھی تو گلوز پہن کر نکلتی تھی نکھاط ڈال کر نکلتی تھی پیروں کے اندر ساخ ڈال کر نکلتی تھی موزے پہن کر نکلتی تھی اس کا پردہ یہ تو کپیلیوں کو دیکھ رہی ہے یہ تو سچین کو دیکھ رہی ہے پیشاب کی مقام پر دیکھ رہی ہے پاخانے کے مقام پر دیکھ رہی ہے کہاں گیا پردہ کہاں گیا کلام پاک کے سورہ نور کی آیت کا یہ ترجمہ وہ کل علمو نات یا وہ یا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں کہاں گیا پردہ اس کو دیکھنا حلال ہو گیا سوائے تباہی سوائے بربادی سوائے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کے اللہ کی قسم ایک پائی کا کوئی فائدہ نہیں ایک پائی کا بد نظری بد نظری اشتہار آئے گا عورت تو دیکھے گی کرکٹ سراسر گنا اس میں تو پورے مرد پلیئر ہیں فیلڈنگ کرنے والے بھی بیٹنگ کرنے والے بھی دونوں ٹیم پر اس کو تو دیکھنا سراسر حرام امر دیکھتا ہے نماز کا وقت ہے فضول ہے بجلی خرچ ہو رہی ہے درمیان میں ننگی عورتوں کا ایڈ اور اشتہار این وقت کے اوپر کہ ابھی جو ہے ہیڈ جو ہے امپائر ڈسیشن دیتا ہے امپائر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ففٹی ففٹی کا معاملہ ہے اب اس وقت ایک گندا ایکٹ آپ اس وقت اسکرین کو ہٹا بھی نہیں سکتے کچ کچے کپڑے پہن کر سینے کی شرمگا کی نمائش کر کر ایک عورت آتی ہے اور بتاتی ہے میرے حیض کے خون کو میں کیسے سکاتی ہوں میرے نفاس کے خون کو میں کیسے سکاتی ہوں آپ اس وقت اسکرین سے وہ ایڈ ہٹا بھی نہیں سکتے اس لیے کہ تھرڈ امپر کا ڈسیشن آنا باقی ہے اور یہ کتے اسی وقت یہ سوائے گمراہی اور تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیوڈ جو امریکہ کا خاتل تھا جو پاکستان کے اندر ہمارے دو نوجوانوں کو قتل عام کر دیا بھری سڑک کے اندر اسی وقت جب ہماری قوم کرکٹ کے اندر مشغول تھی اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا معلوم کہ یہ قوم یہ دیوانی ہے کرکٹ کے پیچھے ان کے کے کے مولوی ان ان مدرسے والے دعاؤں اندر لگے ہوئے ہیں کا کچا پکا منافق مسلمان بھی ہندوستان اور پاکستان کا جھنڈا بچھا کر دعاؤں کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ یہود و نسارا اپنی جنگ جیت رہے ہیں اور اپنی میچ جیت رہے ہیں وہ ڈیوڈ جو قاتل تھا وقت جب امت ورلڈ کپ کے دیکھنے میں مجبور تھی اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا چھوٹ کر جا کر دوسرے ہی دن ڈرون حملے کر کر ایک سو بیس اور ایک سو گیارہ افراد کو وزیرستان کے اندر اس نے قتل کا ناچ نچوایا کچھ حاصل ہونے والا نہیں یہ نہیں دیکھو کہ وہ مولوی کہتا نہیں کہتا وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے شریعت کیا کہتی ہے نہ عزت کا معیار ہے نہ ذلت کا معیار ہے سوائے تباہی بربادی عورت دیکھتی ہے اس کے لیے بے پردگی ہے اور میں نے بتایا کہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں انسان جو گنا کرتا ہے زبان کا بھی گنا ہے کان کا بھی گنا ہے پیر کا بھی گنا ہے لیکن جتنے نقصانات آنکھ کے ہیں زبان کے اپنی جگہ ہیں خطرناک کہ آدمی ایک بول میں کافر ایک بول میں مسلمان ہو جاتا ہے لیکن آم کے جو نقصانات ہیں بڑے خطرناک ہیں اور بدقسمتی کی بات ہے میرے بھائی میں کہتا ہوں جائے دنیا بھاڑ میں تو میری بات ماننے والا ہو جا تو مان لے کہ جو کہہ رہا ہوں میں سچ ہے حق ہے وہ مسجد والے وہ ادارے والے وہ پیر کو ماننے والے وہ تحریک کو ماننے والے وہ جماعتوں کو ماننے والے وہ مسلق کو ماننے والے قیامت میں فیصلہ ہوگا میں مسلکوں کی جھگڑے کی بات نہیں میں تو انسانیت کی اخلاق کی قرآن اور حدیث کی آخرت سے ڈرنے والی بات کہہ رہا ہوں مان لے اتنے خطرناک نقصانات ہیں اتنے خطرناک نقصانات بدقسمتی کہ آج ہم گنا کو گنا نہیں سمجھ رہے آج تک آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا پانچ منٹ تم کو دیے جاتے ہیں اس پانچ منٹ کے اندر جو جو گناہ کے نام لے کر تم معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا کہے گا اے اللہ میں بے نمازی تھا مجھے معاف کر دے کہے گا شراب پی رہا تھا معاف کر دے زنا کر رہا تھا معاف کر دے سب کچھ کہے گا لیکن کیا یہ کہے گا کہ میں نے کرکٹ دیکھا گنا مجھے معاف کر دے کون سمجھتا ہے گنا اس کو کون سمجھتا ہے ہر اعتبار سے نظر کے اعتبار سے گنا دل کے اعتبار سے گنا وقت کے اعتبار سے گنا کان کے اعتبار سے گنا زندگی کی قدر و قیمت کے اعتبار سے گنا مومن کے شان کے اعتبار سے گنا کلام پاک کے سور مومنون کے اعتبار سے گنا تر ہبون ابھی ادو اللہ ہی اکم اس آیت کی بنیاد پر گنا گناہ گنا گنا ہی گنا کیا ہم نے کبھی معافی مانگی اے اللہ ہمیں کرکٹ کے دیکھنے اور سننے کا گن ہم سمجھتے ہی نہیں کال سینٹروں کے اندر بیٹھ کر کسائی کے دکان کے سامنے جو رال ٹپکتی ہے کتے کی یہ عورتیں یہ مرد جو رال ٹپکا رہے ہیں کیا یہ گنا سمجھتے ہیں کہ میں آج کسی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں اور کسی کی بہن کو دیکھ رہا ہوں اور کسی کی بیوی کے دیکھ رہا ہوں اور حدیث میں آقا نے فرمایا آج اگر کسی اور عورت کی حرمت پر ڈاکہ ڈالے گا خدا تیری عورت کی حرمت پر ڈاکہ ڈلوائے گا وہ کسی کی بیوی ہوگی تو تیری بیوی کی حرمت پر ڈاکہ پڑے گا وہ کسی کی ماں ہوگی تیری ماں کی آبرو لٹے گی وہ کسی کی بیٹی ہوگی وہ کسی کون گنا سمجھتا ہے ہو رہی ہے نکاحوں کی حفاظت اتنے سخت گنا کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات رحم عالیہ نے چودہ نقصانات بتائے کہا اس سے مسانہ چلا جاتا ہے پیشاب کی علت ہو جاتی ہے اور مرد شہوت کی نگاہ سے عورت کو دیکھتا ہے تو منی مادہ منویا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے الگ ہو جاتی ہے اور الگ ہو جاتی ہے پھر واپس نہیں جا سکتی اور پھر انسان کا دماغ دل اور اس کے پھیپڑے اور اس کے جسم کے اندر قوت کمزور ہونے لگتی ہے اس کی قوت شہوانیاں چلی جاتی ہے وہ بیوی کے لائق نہیں رہتا ہجڑا بن جاتا ہے ہمارے پاس ایک سفیر آئے ہم نے تھیلا چیک کیا ہمارے پاس اس کے گواہ بھی ہیں ایسے ہی مذاق میں تو ان کے پاس کسی مرد کی قوت مردانگی کو بڑھانے والی دوائیوں کی کئی شیشیاں تھی بتائیے کہ ہم نے پوچھا حضرت آپ کے کس کام کے فرمانے لگے کہ کسی نے آرڈر دیا ہے ہم نے کہا کہ وہ زینا کرے گا بدکاری نہ وہ شادی کرنے والا ہے شادی کے وقت اس چیز کی ضرورت کیا ہے نوجوان تو شادی کرتا تھا سہاگ رات کے اندر اپنی عصمت اور عفت پاک دامنی کا تحفہ اپنی عورت کو دیتا تھا اور عورت اپنے خامین کو اگر کوئی تحفہ دیتی تھی اپنی عصمت عفت اور پاک دامنی کا تحفہ دیا کرتی تھی سہاگ رات کے اندر یہ ویاگرا کی ضرورت اس لیے کہ عورتوں کو دیکھ کر چیٹنگ کر کر بس اسٹاپوں میں ایئرپورٹ میں ریلوے اسٹیشنوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے سچ کہا ہجڑا بن جاتا ہے عورت کے لائق نہیں ارے یہ تو آگے چل کر جب شوگر کا پیشنٹ ہوا عمر ڈھل گئی اور زوپ آ گیا بیماری آ گئی تبنا حلوے کا اور دوائیوں کا سہارا یہ تو شروع کے دن منموجی کے دن ہے طاقت ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی لیکن سچ فرمایا ہمارے اکادرین نے اس بد نظری سے اللہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے پہلی رات کے اندر گولیوں کی ضرورت نوشا کے لیے دلہا کے لیے پہلے شہر عفت پاک دامنی اور قسم کھا کر کہتا تھا واللہ اللہ کی قسم تیرے علاوہ یہ ہاتھ کسی اور کو نہیں لگا اللہ کی قسم یہ آنکھ کسی پر نہیں گئی یہ شرمگا تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں کھلی اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے سفیر اور اس غریب کے جھولے کے اندر دس بیس دوائیوں کی شیشیاں سیکس کو بڑھانے والی تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ شرمگا ہزاروں جگہ کھل چکی اور میری مردانیت ختم ہو چکی ہے سچ کہا آنکھیں کمزور دل کمزور دماغ کمزور آج لوگ کہتے ہیں یادداشت کمزور چودہ چودہ بیماریاں اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا غزب ناک واقعہ حضرت نے لکھا ہے حضرت نے فرمایا کہ عورت کا حسن حلال ہونے کی شکل میں بھی کتنا ہے یعنی بیوی اگر حلال ہے حرام ہے ایک ایک عزو ایک ایک تن کا آپ اس کے سامنے کھول دیجیے حلال ہے حضرت پھول شاہ رحمت اللہ علیہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے غیر کتیا کو غیر عورت کو رنڈی کو دیکھنا وہ تو کتنا نقصان ہوگا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی انسان کی بے وقوفی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ خدا کی ناپروانی کر رہا ہے کم وقت اس یہی بات اللہ نے یہ آنکھ کہاں لگانے کے لیے کہا یہ بدنظری کر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ایک نمبر کا بے وقوف ہے گھابڑ ہے داڑھی بڑھا رہا ہے گھابڑ ہے بے نوازی ہے بے وقوف ہو نہیں سکتا کہ گنا کرے اور راحت کی زندگی گزارے ناممکن اللہ کا عذاب اللہ کی فٹکار اللہ کی لانت اور حضرت پل پوری رحمت اللہ علیہ جن کے پوترے یہاں پر آئے تھے عبداللہ اللہ پھول پوری صاحب دامد برکات عمرانیہ اس مسجد کے اندر بھی حضرت کا خطاب تھا ان کے دادا صاحب نے عجیب و غریب بات پر بائی یہ فلم میں کام کرنے والی فلاں فلا رنڈی یہ بیوٹی کانٹیکس کے اندر آنے والی حسین و جمیل حسین کی ملکہ یہ کنڈکٹر بھی یہ ایئر ہوسٹس یہ کال سینٹر میں کام کرنے والی تنگ چست رنڈیاں یہ دور کی بات اللہ اکبر حضرت نے فرمایا کہ بیوی حلال اس کا حسن بھی مرد کے لیے کتنا ایک حد تک ہی اعتدال کے ساتھ درمیانی راستے میں آدمی رہے تو کامیاب ہو سکتا ہے اگر اعتدال سے اپنی بیوی کے معاملے میں اس کا حسن اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا اور حضرت نے اور یہ کوئی اللہ اکبر کوئی من گھڑت واقعہ تو نہیں بیان کریں گے ان کو قیامت میں جواب دینا ہے اور میں حضرت کا واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت کی طرف تو نہیں مان مجھے قیامت میں جواب دینا کہا ایک صاحب تھے اللہ والے اور ان کی بیوی تھی بڑی حسین و جمیل جب جاتے چلم بھرنے کے لیے چلم کہتے ہیں حقہ آگ بھرنے کے لیے اب بیوی تھی حسین دیکھنے کے بعد جذبات میں آتے اور فارغ ہو جاتے غسل کرتے کھانے میں گئے فارغ ہو گئے چائے پینے میں گئے فارغ ہو گئے چلم اتنا اتنا حضرت پل پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ منی نکلنا ختم ہو کر خون آنا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جسم کی طاقت و قوت جو دفاع کی ڈیفنس کی ہے وہ ختم ہو گئی بیماریوں کا مجسمہ بن گئے اور کھڑی جوانی کے اندر اس دنیا سے پردہ کر کر چلے گئے حضرت حکیم اختر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں حلال بیوی کا حسن اپنے خامن کو وقت سے پہلے قبر میں اتار سکتا ہے تو حرام عورت کا حسن مرد کو کتنا تباہ برباد نہیں کرے گا اب دکھاؤ تندولکر کو دکھاؤ سچن کو دکھاؤ کپل کو دکھاؤ گواس اور کہے ملا ارے یہ تو پرانے زمانے کی بات کرنے والے اور جب جائے گا حکیم کے پاس کہ بھئی طاقت کا حلوہ دے دو بیوی مجھے تھوکتی ہے اور جب جائے گا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ میرا پیشاب کے عزو کے اندر تناؤ نہیں تب پتا لگے گا کہ قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر مردوں اور عورتوں کو نگاہ کو پس کرنے کا حکم کیوں دیا گیا پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کرکٹ سے دور رہنے کا حکم اور ان حرام زادوں کو گور گور کر دیکھنے سے منع کیوں کیا گیا تب پتا لگے گا جب لاش نکلے گی اور مردانیت کا جنازہ نکلے گا گنا اپنا کام کر کے رہتا ہے گنا نہیں چھوڑے گا اپنا کام کر کے رہے گا نیکی نہیں چھوڑے گی اپنا کام کر کے رہے گی فرق صرف اتنا ہے کہ آدمی دیکھتا نہیں پہچانتا نہیں اس راستے کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس راستے کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ واقعہ بیان کیا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے معرفت کی کلینک کے کہ جب آتے تو مسجد میں پردہ کر کر آتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت نخاب ڈالنے کا حکم تو عورتوں کو ہے فرمایا یہ پردہ اگر اٹھا دوں تو کوئی مجھے گدھا کوئی کتا کوئی سور نظر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس تھی ایک صاحب آئے مجلس کے درمیان ارشاد فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ زنا کے اثرات لے کر ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں بدبو آتی ہے زنا زانی کے جسم سے چہرہ بگڑ جاتا ہے زانی کا بدکار کا نہیں پہچانتے تم اس کی نحوستیں ستے جو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیں گی برباد کر کے رکھ دیں گی یہ عورت کی بے پردگی ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی یہ گھر کی ٹی وی ہمارے گھر کے حیا اور تخدس اور ہماری برکتوں کا جنازہ اس کو نکالو نکالو اسے بچوں کے لیے کارٹون لگا کے دیکھ دیا عورتوں کے لیے ساس بہو کا سیریل لگا کے دے دیا بڈوں کے لیے کیو ٹی وی اور پیس ٹی وی یہ اللہ کی قسم تباہی بربادی کا آلہ ہے ایک گھنٹی جو جانور کے گلے کے اندر بچتی ہے آخا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر جانور کے گلے میں بننے والی گھنٹی ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے یہ تو رنڈیاں تھیلک رہی ہیں میرے اللہ کا نام لے کر سبحان اللہ کہہ کر ان رنڈیوں پر رنڈوے فدا ہو رہے ہیں یہ کہہ کر کہ میں تجھے کعبہ بنا کر پوجوں گا میں تجھے رب بنا کر صبح شام تیرا نام لوں گا میرے اللہ کے نام کی توہین میرے اللہ کے قرآن کی توہین اسلام کی توہین ان حرام دادیوں کو رنڈیوں کو بنا کر پیش جس گھر میں کیا جا رہا ہو کہاں اس گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی قرآن شریف کے چھبیسویں پارے میں سورہ حجرات کے دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیبت غیبت کس کو کہتے ہیں پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا اور وہ برائی اس میں ہو تب تو غیبت ہے اور اگر وہ برائی اس میں نہیں تو بہتان ہے میں نے شراب پی اور میری برائی ہے میرے اندر اور آپ نے کہا مولانا شراب پیتے ہیں یہ غیبت ہوئی اگر نہیں ہو میں شرابی یہ بہتان ہو گیا جو اس سے بڑا گنا ہے اسلامی حکومت ہوگی بہتان لگانے پر ستر کوڑے سرے عام بازار کے اندر پیٹ پر لگائے جائیں گے قرآن شریف نے کہا کلا میتن فکری تمو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے فکری تمو تم نہ پسند کرو گے قرآن نے کہا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے اب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن احمد اللہ اور معرفت کی کلینک کی ڈاکٹر اور معرفت کے انجینئر وہ کسی کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس کے جسم سے اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے قرآن نے کہا اوباحت حکم اللہ کل اللہ باقی میتن پکڑی تمو لیکن اسے محسوس کون کرے گا معرفت کی کلینک کے ڈاکٹر محسوس کریں گے معرفت کی دکان کا تاجر اللہ والا اس کو محسوس کرے گا حدیث میں آتا ہے مومن جھوٹ بولتا ہے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور مومن سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے خوشبو کو نکالتے ہیں یہ کون یہ فرشتے محسوس کریں گے یہ اللہ محسوس کریں گے ہماری زندگی کے اندر کتنے گنا بد نظری کا گنا ہے کرکٹ دیکھا گنا ہے کبیرہ اب ایک طرف نماز بھی اور ایک طرف کرکٹ کا دیکھنا بھی ایک طرف نماز بھی ایک طرف جو ہے کیو ٹی وی کے اندر رنگیلی لڑکیاں لالی لپسٹک لگا کر آ کر ناک پڑ رہی ہیں ناک کم سن رہے ہیں اور ان کی گالوں کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو کہاں یہ نماز باقی رہے گی کہاں یہ دین باقی رہے گا کہا یہ تخوے کے اثرات باقی رہیں گے اب دیکھیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب تشریف لا رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر ہلچل ہے لوگ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پیغام پہنچا رہے ہیں ایک دوسرے کو تحریک دلا رہے ہیں حضرت سے بھائی ہو جاؤ حضرت آسان سستا سودا ہے ہر بزرگ کا اپنا ایک مزاج ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب حضرت کا مزاج نرم ہے صدیقی خاندان کے ہیں اور صدیقی ابو بکر صدیق کے شجرے کے ہیں جو جاتا ہے بیعت کر دیتے ہیں اور حضرت تھامی رحمت اللہ علیہ کا مزاج وہ کسی کو بیعت نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ اس لائق ہے بھی نہیں کہتے ہیں کہ کچھ مہینے کچھ سال میرے ساتھ رہنا پڑے گا معاملات کی صفائی زبان کی صداقت آنکھوں کی حفاظت نماز کا اہتمام امر بالمعروف نہیں انل من کر معاشرت اور اس کی گھریلو بازار یہ تمام دیکھ کر دیا کرتے تھے یہ سستا سودا ہے حضرت آئیں گے چادر چھوڑیں گے بیت کر لو داڑھی مڈاؤ بیت کر لو جوہو کی غلامی کرو بیت کر لو نماز چھوڑو کیا سمجھتے ہیں جو بدتی لوگ کہتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو آپ کہہ رہے پیر ذوالفقار کا دامن دامت برکاتہم العالیہ ان کا دامن کیا فرق ہے ان جو ہے نام نہاد اور بریلیوں میں بدتیوں میں جو خواجہ کے دامن کا دعویٰ کرتے ہیں اور زندگی میں خواجہ کی سنتیں اور طریقہ نہیں اور کیا فرق ہے یہ نام نہاد مولوی نام نہاد مرید جن کی زبان میں پالا پڑا ہے ان مریدوں سے ایک صاحب ہمارے پروگرام کے ٹکٹ بنانے والے تھے ہم نے ان سے کہا کوئی سیر و تفریح کو نہیں جاتے کوئی بزنس کو نہیں جاتے کوئی کھیل تماشا کرنے نہیں جاتے بہت قربانی ہے قربانی آب و ہوا الگ موسم الگ رہنا سہنا الگ گھریلو تقاضوں کو چھوڑ کر ایک مقصد لے کر کہ لوگوں میں دین کا جذبہ بیدار ہو جائے جذبہ جہاد بیدار ہو جائے علماء کروٹ لے لے ایک فکر کے ساتھ ہم مر رہے ہیں ہندوستان کے چپے چپے میں جا رہے ہیں خون چھن رہے ہیں یہ دین کا کام ہے آپ ٹکٹ بنائیے گا دھوکہ نہ دیجیے گا دھوکہ بھی دیا اور ایک وقت وہ آیا کہ ٹکٹ ہمیں نہیں ملی ہم نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ میں جا کر کافروں کے سامنے غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اچھا نہیں ہم اپنے کام سے کام آخر وقت تک نہیں آیا یہ پگڑی اتنی بڑی کہ پگڑی ڈال کر گر جائے گا اور معاملات علماء کے ساتھ دین کے کاموں کے ساتھ دھوکہ ہے دھوکہ برتن صاف کرو حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت کرنا ہے جورو کی غلامی چھوڑو چہرے پر سنت لاؤ سنتوں پر چلنے کی فکر کرو ورنہ جو لوگ کہتے ہیں ہم خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو تم کہو گے کہ پیر ذوالفقار کا دامن نہیں چھوڑو گے ان میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا ہم ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں کہ خواجہ کا دامن پکڑو خواجہ کی زندگی پر چلو پیر ذوالفقار صاحب کا دامن پکڑو ان کی زندگی پر چلو سستا ہے سودا بیعت کر لی بیعت کر لی کب آ رہے ہیں حضرت کہاں بیعت کریں گے کہاں مجلس ہوگی کئی علماء جن کی زندگی تاریخی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی سیاہ کارناموں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی لوگ آ کر ہمیں کہنے لگے کہ فلاں جو ہے ڈسکو مولوی سر پر پگڑی رکھ لیا وہی کہا کہ دھوکہ تم کھا سکتے ہو فراست کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی گدھے کو شیروانی پنا دے وہ مولوی گدا نہیں ہو جاتا کالا کوٹ پنا دے وہ لائر گدا نہیں ہو جاتا تو ایک چور کے سر پر اگر اماما ڈال دے وہ پیر ذوالفقار کا مرید نہیں بن جاتا ہم دھوکہ کھانے والے نہیں کون جو تحجد گزار حضرت کی زندگی پر عمل کرنے والا تخوے تحرت کی زندگی پر عمل کرنے والا اور حضرت کی زندگی وہ کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ جو ہماری ماں صاحبہ کے خائے مقام ہیں خود حضرت سے ڈرتی ہیں اور حضرت کی ہے حضرت کا اکرام احترام کرتی ہیں گھر میں وہ جلال و جمال وہ تقوی آج میں تقوی آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں آج میں بزرگی آپ کے سامنے بگار سکتا ہوں میری حقیقت میرے گھر والوں کو پوچھو حضرت کی خاصیت یہ کہ حضرت کے گھر والے ان کے تخوی کی شہادت دیتے ہیں پیرانی ماں حضرت کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں صاحبہ وہ حضرت کے تخ... یہ زندگی اور اس پر اگر کوئی آپ پر بیت کرتا ہے اور جتنے بیت ہوئے سب یہاں سے رفو چکر کیوں حضرت کی سستا جنت کی ٹکٹ مل گئی یہاں گالیاں ہجڑوں کی داڑھی منڈوں کی عورت کی بے پردگی کی جورو کی غلامی کی حلال کی حرام کی ارے دامن پکڑ لیا حضرت آئے لا الہ الا اللہ الا اللہ مارا جنت میں چلے گئے نہیں یہ دھوکا ہے دھوکا پہلے برتن پاک کرو دل دماغ پاک کرو اللہ کی قسم حضرت کے ایسے میزبان جانتے ہیں ہم جانتے ہیں جو یہاں جمعہ میں آیا کرتے تھے اور حضرت سے وابستہ ہو کر جمعہ انہوں نے چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ ان کی بیوی کار چلاتی ہے کار چلاتی کوئی عورت پردہ رہ سکتا ہے سگنل کے اندر ٹرافک کا ٹھولا پوچھے گا لائسنس کہاں ہے گاڑی آگے بڑھ جائے گی ڈبل اسٹار گاڑی رکوا بھیڑ چماروں سے سامنا اور حضرت کے دو والے دو روٹی دے کر یہ سمجھ رہا ہے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں اب ہمیں کسی جمعہ کی ضرورت نہیں حضرت کے دوپٹے کو تھام لیا یہ دھوکہ ہے دھوکہ اللہ کی قسم حضرت کو اس کا علم نہیں سوائے اللہ کے عالم الغیبی و شہادہ اللہ ہے نہ نبی نہ رسول نہ کوئی پیر پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا حضرت کو معلوم ہوتا حضرت بیت نہیں دیتے اپنے اپنے طریقے سے بیت دینے کا مزاج ہوتا ہے اب وبا چلی اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو ایسے بڑا چڑھا کر پیش کرنا اب حضرت آ رہے ہیں حضرت کی بزرگی میں خود حضرت سے مرید ہوں حضرت سے بیعت ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جیسے حضرت موسا کو ان کی قوم نے بڑھایا چڑھایا ہم حضرت کو حضرت کی طرح مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ وہی ہے تو پھر اس ہندوستان کے اندر حضرت مدنی نے کیا کیا حضرت تھانوی نے کیا کیا حضرت رشید احمد گنگوہی نے کیا کیا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا کیا اب اس وقت ہمارے اس شہر بنگلور کے اندر کئی بزرگوں کے خلیفہ ہیں ہمارے جو ہے سیلم کے اندر مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا شفیق خان صاحب ہیں کیا وہ لوگ دین کا کام نہیں ایسے پیش کرتے ہیں حضرت آ رہے حضرت آ رہے ہیں تو شفیق صاحب نے کچھ نہیں کیا حضرت تھانوی نے کچھ نہیں کیا حضرت کدائے ملت مولانا اسد مدنی نے کچھ نہیں کیا حضرت مولانا ارشد صاحب ارے سب نے کیا کوئی جب نبیوں میں فرق ہے تل کر رسولو باز احم باز کہ ہم نے رسولوں میں باس کو باس پر فوقیت دی اور ہم وہ فوقیت بیان نہیں کر سکتے یہ بڑا یہ چھوٹا ہمیں نمبر دینے کا حق نہیں تو آپ حضرت کو کیوں نمبر دے رہے ہیں کیوں دوسروں کو دبی زبان سے گرا رہے ہیں مان حضرت بھی ہے اپنی جگہ اور دوسروں کی خدمات بھی اپنی جگہ ہم جب اشتہار لگاتے ہیں جمعہ کا تو اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ کی تربیت جہاں ہو رہی آپ وہاں جائیے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ حق یہیں پر ہے سچائی یہیں پر ہے ہم کہتے ہیں کہ دو چار سرخیاں ہیں ان عنوانوں سے آپ کو مناسبت ہے تو آپ تشریف لائیے ہم انکار نہیں کرتے ہر مسجد کا خطیب اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے کوئی ایک نمبر کوئی دو کوئی دس کوئی بیس کوئی سو کوئی پانچ سو کوئی سائیکل کوئی ٹو ویلر کوئی فور ویلر کوئی ہوائی جہاز کوئی راکٹ یہ اپنی رفتار ہم کسی کو منع نہیں کرتے سب قابل احترام ہیں سب قابل عزت ہیں سب مدرسے عزت کی نگاہوں سے دیکھے جا اب ایسا بڑھانا حضرت آ رہے حضرت آ رہے اس سب مس کیا جا رہا ہے اور دعوت تو حضرت پھول پی آئے تھے حضرت شفیق صاحب ہیں یا مفتی شعیب اللہ صاحب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مفتی مظفر حسین صاحب کا حضرت کو خلیفہ یہ کارنامے نہیں انجام دے رہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرت کو مانو لیکن یہ ماننا اس لیے ایک صاحب کل بھی عرض کیا کرنابٹ کے اندر الحمدللہ خلافت کی دکانیں ہیں بڑے بڑے اکابرین وہاں آیا جایا کرتے تھے اس وقت بنگلور کے باس سروں پر جو دوپٹے ہیں یہ لوگ وہاں جا کر ایڑیاں رگڑتے تھے کہ ہمیں بیعت کرو ہمیں بیعت کرو ان بزرگوں نے ان کو کہا کہ انتظار کرنا پڑے گا تمہیں آنا جانا پڑے گا اسلامی تعلق قائم رکھنا پڑے گا اور جب دیکھا کہ یہاں پر ہماری دال گلنے والی نہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامد برکات عالیہ کے تصوف کے یہاں پر گل کھلنے لگے فوراً یہاں پر جم لگایا اور حضرت کو فراموش کر دیا اور بڑا پیٹا سر پر ڈال لیا اور اپنی جو ہے دکان چمکانے لگے اپنے اجوپ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس جو ہے پگڑی کو اور اس رومال کو سر پر بیٹھ ایسے کام نہیں چلے گا منجنا پڑے گا منجنا پڑے گا اس دل کو لگڑنا پڑے گا کاہشات کا قتل عام کرنا پڑے گا اور نفسانیات کا خون کرنا پڑے گا تب جا کر یہ مقام حاصل ہوتا ہے حضرت سے استفادہ وہی کرے گا جو خلوق کا تزکیہ جس کے دل کے اندر اصلاح وہ مار سے بچنے کے لیے اور دوسرے خانقاہوں کی سختی سے بچنے وہ قیامت تک سدھر نہیں سکتا تو یہ اثرات ہیں جس کو اہل اللہ محسوس کرتے ہیں اور برا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ سفر میں جا رہے تھے ندی میں آپ پانی پینے کے لیے وضو کرنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا ندی جو بہتی ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اپ سے ڈاؤن کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی تو جہاں سے پانی آ رہا تھا اپنے شاگرد کو کہا جاؤ جاؤ فوراً کہو وہاں آدمی غسل کرتا ہوا ملے گا کہ وہ زنا سے توبہ کر لے اب گئے اور دیکھا کہ واقعتاً ایک آدمی غسل کر رہا ہے کہا کہ زنا سے توبہ کرنے کے لیے کلّا والے کے اللہ اکبر اسے کیسے پتا لگ گیا اب آئے حضرت کے قدموں پر گر گئے حضرت نے کہا جاؤ بھی توبہ کر لو اللہ نے آئ پر پردہ ڈالا کیوں کھولنا چاہتے ہو نہیں حضرت بتاؤ تو کہنے لگے امام ونی فرحمت اللہ علیہ کہ جب تو غسل کر رہا تھا اور جب تیرے جسم کو ندی کا پانی لگ کر نکل رہا تھا تو ان ندی کے پانی کے قطروں میں زنا کی بدبو آ رہی تھی اور وہ پانی جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے محسوس کر لیا اس ندی کے پانی میں زنا زانی کے جسم کو ٹچ ہوئے اور لگے ہوئے پانی کے قطرات ہیں دنیا دار گناہوں کے ساتھ کتنی خوشبوؤں کے اندر ملوث ہو جائے اس کے اندر سڑان اور بدبو ہے تم مرو کرکٹ میں کھیلنے والے کھلاڑیوں پر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اب تو گھیڑ آنے لگی طبیعت یہ بن گئی اللہ مرتے دم تک اس چیز کو باقی رکھ اب نگاہ نہیں جاتی نہ مال کی طرف نہ دولت کی طرف اب نگاہ نہیں جاتی کسی دنیا کے حسن کی طرف ہر چیز کا انجام کا ہمیں پتا ہو چکا ہے ہمیں معلوم ہے یہ رنڈی جب قبر میں جائے گی اس کی آنکھ نکلے گی اس کے کیڑے کھائیں گے اس کے بال کی چوٹی کتے سور کی دن کی ہمیں انجام معلوم ہے ہم مر مٹنا نہیں چاہتے یہ دھوکہ ہے دھوکہ پچیس ہزار کی ساڑی پہن کر دس ہزار کی چولی کام کی پہن کر اور شوگر کی چربی ملی ہلی نیل پالش لالی یہ کسی دنیا کے کتے زانی کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں معرفت کے دکان کے خریدار کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اس رنڈی کو لاؤ جو دنیا کے کروڑوں ہیرو جواہرات سے سجی ہوئی ہے میں سونگ کر بتا دوں گا یہ جہنمی کتیا ہے اس کے چہرے میں نہ ہو سک اس کے لباس میں نہ ہو سک اس کے جسم میں نہ ہو سک یہ پیشاب کی پوٹلی پاخانے کی پوٹلی گندے حیض و نفاس کی گندگی رکھی ہوئی ناک میں غلازت کان میں غلازت آج ہم بتا دیں گے یہ ظاہری جو بلڈنگ ہیپی ہوم لکھا ہوا ایسی امپورٹڈ کار میں میاں بیوی لیلا مجنو کی طرح جاتے ہوئے شری یہ سب دنیا والوں کا دھوکہ ہے دنیا والوں کا یہ فلم کے اندر کام کرنے والی رنڈیاں ان کا جو دستخط لیا جاتا ہے ان کی جو فوٹو لٹکائی جاتی ہے ان کو لاکھوں روپے دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ کہو یہ نقلی مال اصلی ہے یہ تباہ کرنے والی چیز جو ہے نفع دینے والا اللہ کی قسم میں تو دھوکے میں آنے والا نہیں یہ جتنا دنیا کا حسن لا لے میرے آقا کے جسم کے پسینے کا قطرہ پیشاب کے قطرے کو تم نہیں لگ سکتے اور دنیا دار پیون لگے کپڑے میں رہے بوسیدہ حالت میں رہے بد شکل رہے اس میں بلال کا حسن نظر آتا ہے اس میں جنت کی خوبصورتی نظر آتی ہے حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے ہمیشہ مشکی ان کے اوپر خوشبو آیا کرتی تھی بھائی میں کپڑے پر عطر لگاتا ہوں ہینا تو ہینا کی خوشبو آئے گی جنت الفردوس لگاتا ہو تو جنت الفردوس کی جو بھی نام ہو پھول گلاب موغرا اگر وہ لگاتا ہو اس کی بات آئے گی بات آئے گی تو یہ حضرت مشکی ان کا نام کوئی اور تھا لیکن ہمیشہ مشک کی خوشبو امبر کی خوشبو ان کے جسم سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی تھی اور دنیا کے لوگ پہچانتے تھے کہ حضرت مشکی اس راستے سے گزرے اب دنیا والوں کو فلم میں کام کرنے والوں کو کرکٹ کے ان دیوانے پاگل کتوں کو جو دو لکڑیوں کے درمیان ایک بھاگ بھاگ کر کوئی کپ لے رہا ہے کوئی انعام لے رہا ہے پاگل ہے پاگل ایسا پیش کیا دنیا کے اس بے وقوف میڈیا نے میں نے نہیں کہا کہ میڈیا کو نہ مانو تمہیں تباہ برباد عزت ہے تو اس میں ہے ذلت ہے تو اس میں ہے سر بلندی ہے تو اس میں ہے ہمارا وقار ہے تو اس میں ہے اور ہماری جی کیا ہو گیا پاکستان ہار گیا تو پاکستان میں زلزل آ گیا سونامی آ گئی اور ہندوستان جیت گیا تو یہاں کیا غریبی مٹ گئی یہاں رشوت خوری مٹ گئی یہاں چور اچک کے بدماش سیاسی کتے سولی پر لٹ گئے یہاں امن آ گیا شانتی آ کچھ نہیں کچھ نہیں نہ ہارنے والے نے کچھ کھویا نہ پانے والے نے کچھ پایا دھوکا ہے دھوکا دھوکا ہے دھوکا اور میڈیا نے کیسے پیش کیا اللہ حکمر میں جا رہا تھا کلکتہ سے دیہات میں بیان کچا کچا سڑکیں نہیں بجلی نہیں پنٹما تھا چراغ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دو سو لوگ سیٹیاں تالیاں پٹاخے بھائی سب کچھ ہے تو اسی میں بیچارے کھیتی باڑی کرتے دکان میں لگتے تو کچھ پا لیتے بیوقوف بنایا ہے پوری دنیا کو اس کھیل نے تم بے وقوف نہ بنو دنیا کو بننے دو تو یہ لوگ اگر خوشبو پانا ہے خوشبو کی طرف حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کوئی عطر لگاتے ہیں کوئی خوشبو لگاتے ہیں فرمایا کہ نہ کیسے آئی کہا کہ میں بیت الخلا گیا اور پورے پاخانے کو اٹھا کر میرے جسم پر لگا لیا تب سے میرے جسم میں خوشبو پیدا ہو گئی اللہ اکبر عطر کے لگانے سے خوشبو آتی ہے پاخانے کے لگانے سے بدبو آتی ہے پیشاب کے لگانے سے گنا آتی ہے لیکن حضرت مشکل پاخانہ لگائے اللہ والے تھے جسم میں کچھ وہ پیدا آ گئی کیسے ان کی زندگی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ پاخانہ لگا کر خوشبو پیدا کر لیا انشاءاللہ اس مسئلے کو اگلی جمعہ حل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو کرکٹ کے معاملے میں انجانے میں ملوث تھے دعائیں کی دل لگایا وقت لگایا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے تا حیات اس بیکار سٹے سے جوبے سے اور اس بیکار کھیل سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ جذب جہاد کو بیدار فرمائے آخرت کے لیے مر مٹنے والا ہمیں بنائے آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین